عبد الرحمن بن عوف نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر گواہ بنا رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اے حسان اللہ کے رسول کی طرف سے مشرقوں کو اشعار میں جواب دو اور اے اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد کر ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں گواہ ہوں بے شک میں نے حضور سے یہ سنا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو تریپن